ابن وہب نے کہا مجھے معاویہ بن صالح نے حبیب بن عبید سے خبر دی انہوں نے اس حدیث کو جبیر بن نفیر سے سنا وہ کہتے تھے میں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ یاد کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم فرما اور اسے آفیت دے اسے معاف فرما اور اس کی باعزت ضیافت فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع فرما اور اس کے گناہوں کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا اور اسے اس گھر کے بدلے میں بہتر گھر اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور آ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما کہا یہاں تک ہوا کہ میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ یہ میت میں ہوتا معاویہ نے کہا مجھے عبد الرحمن بن جبیر نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیب بن عبید کی اسی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو بتیس